عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسیہ کا نام بدل دیا اور کہا آج سے تو جمیلہ ہے یعنی تیرا نام جمیلہ ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اڑتیس یہ حدیث صحیح ہے